حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ مزابنہ محاقلہ اور کچے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے مگر ارایا کی بیع ہو سکتی ہے یونس بن عبید نے ابن جوریج کی مطابعت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس